اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے